پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو چھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بد بخت شخص کے جس نے جھٹلایا لایا اور منہ پھیر لیا اور اس سے قریب صاحب تقوا کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جزا دی جائے سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور انقریب وہ راضی ہو جائے گا